بنا دے من عند انفسهم اس حقد کی وجہ سے وہ ایسا چاہتے ہیں جو من عند ای من قبل انفسهم خود ان کے نفسوں سے ہے ان کے نفس ان کو اس برے کام پہ ابارتے ہیں من بعد ما تبین لهم الحق اس کے بعد کے ان پر ظاہر ہو چکا ہے فاقو بس تم ان سے درگزر کرو بس فاقو اور انہیں چھوڑ دو صفا کہتے ہیں کہ دل کے اندر جو ناراضی ہو یا دل کے اندر جو غصہ ہو اس کو دور کر دینا سر حق کا امری یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لے آئے یہ بے امری ہی میں کتاب مراد ہے اس سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ بے امر ہی سے مراد ہے قتل قریضہ بنی قریضا کا قتل و جلائے بنی نذیر قرطبی میں یہ ہے اور تفسیر مظہی میں عطا بے اللہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے الدن فل فی تالی کے جہاد اور قتال کا حکم نازل فرما دے ود جزیا اور کپڑوں پہ جزیے کا حکم نازل فرما دے تفسیر جلالین میں ہے حتا یاتی اللہ بے عمری ہی فی ہند القتال یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا کتاب والا حکم لے آئے ہم نے اس آیت کو پہلی آیت اس لیے قرار دیا آیات جہاد میں سے کیونکہ اس میں واضح اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا صبر اب آخری لمحات سے ہے اب ان قریب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا حکم آنے والا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ امر اللہ ہے اور جب امر اللہ ہے تو اللہ کے عمر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا پچا امر اللہ قدر مقدورہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے ان اللہ کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کیوں فرمایا ان اللہ کل شعین قدیر اس میں ایک ایک اعتراض کا جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ کمزور مسلمان اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ یہودیوں سے بھی لڑ لیں گے نصرانیوں سے بھی لڑ لیں گے مشرقین سے بھی لڑ لیں گے اگر یہ اتنے طاقتور ہوتے تو آج اتنی مارے کیوں کھا رہے ہوتے پر میں گھبراؤ نہیں اللہ قدیر اللہ تعالیٰ جب اپنا امر لائے گا تو ساتھ اپنی قدرت بھی لائے گا چنانچہ فلم تب تلو بلا کن اللہ تم نہیں لڑتے اللہ لڑتا ہے اللہ القتال تو یہاں بھی فرمایا دفاع تعجب علی ضعفہم مومنوں کو ایمان والوں کو جو اپنی کمزوری پر پریشانی تھی اسے دفاع کرنے کے لیے فرمایا ان اللہ کل شعیم قدیر اللہ ہر چیز سے قادر ہے وہ جب امر قتال لائے گا تو ساتھ اپنی قدرت بھی لائے گا اور تم اس کی قدرت سے ایسا لڑو گے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں لڑا ہوگا